اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا حجاج نے مزاج پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی صحیح بخاری ادھی ستمبر نو